سکندر عثمان ان سب کی زندگی سے حد خاموشی سے چلے گئے تھے وہ حمین کی وہاں آمد کے دوسرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے اس وقت اس گھر میں صرف امامہ اور حمین ہی تھے طیبہ امریکہ میں تھیں اس رات حمین سکندر عثمان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا رہا تھا ہمیشہ کی طرح وہ جب بھی یہاں آتا تھا امامہ اور ان کے لیے ہی آتا تھا سکندر عثمان سے وہ سالار کے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ انسیت رکھتا تھا اور ایسا ہی انس سکندر عثمان بھی اس سے رکھتے تھے الزائمر کی اس انتہائی سٹیج پر بھی حمین کے سامنے آنے پر ان کی آنکھیں چمکتی تھیں کم از کم دوسروں کو لگتی تھیں کچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجود اسے دیکھتے رہتے تھے اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا ان سے خود ہی بات چیت کی کوشش کرتا رہتا خود سوال کرتا خود جواب دیتا جیسے بچپن میں کرتا تھا اور ویسی ہی باتیں جو بچپن میں ہوتی تھی اور تب سکندر عثمان ان کے جوابات جواب دیا کرتے تھے دادا بتائیں شتر مرخ کی کتنی ڈانگی ہوتی ہیں ان ان کے ساتھ واک کرتے کرتے سے پوچھتا سکندر عثمان الجھتے شطر کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے پھر ہار مانتے مور کی دو ہوں گی تو شطر مور کی بھی دو ہی ہوں گی دادا یہ تو سوچے بغیر بتا دینے والا جواب تھا سکندر عثمان اس کی بات پر سر ہلانے لگتے سکندر عثمان کی یاداشت کے دیے حمید سکندر نے اپنا سامنے ایک ایک کر کے بشتے دیکھے تھے اور ایک بچے کے طور پر الزائمین کو نہ سمجھنے کے باوجود اس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کر ان دیوں کی روشنی کو بچانے کی بچانے کی حد کوشش کی تھی کی بے پناہ کوشش کی تھی وہ کسی بھی چیز کا نام بھول جاتے پر انہیں تسلی دے دیا کرتے کرتے تھے کہ یہ نارمل بات تھی وہ اور بھولنا تو اچھا ہوتا ہے اس لیے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا ہے وہ بچے کی لاجک تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی مگر سکندر عثمان کو اس اس عمر میں بیماری سے لڑتے ہوئے ویسی ہی لاجک چاہیے تھی جو انہیں یہ یقین دلا دیتی کہ وہ ٹھیک تھے سب کچھ نارمل تھا ہمین ان کی بیماری کے بڑھتے جانے پر آہستہ آہستہ کر کے ان کے کمرے کی ہر چیز پر اس چیز کا نام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر چپساں کر دیا کرتا تھا تاکہ دادا کچھ نہ بولیں جو چیز جس چیز کو دیکھیں اس کا نام یاد کرنے کے لیے انہیں تردد نہ کرنا پڑے وہ چٹے سینکڑوں کی تعداد میں تھی اور اس کمرے میں آنے والے شخص وہ ایک بار سکندر عثمان کے ساتھ اس بیماری سے لڑنے والے اس دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور حمید نے اس بیماری کے سامنے پہلی بار اس دن مانی تھی جس دن سکندر عثمان اس کا نام بھول گئے تھے وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا وہ آخر اس کا نام کیسے بھول گئے تھے اس وجود کا جو چوبیس میں سے بارہ گھنٹے ان کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا اس کے سامنے کھڑے سکندر عثمان اس کا نام یاد کرتے اٹکتے الجھتے ہکلاتے گڑ گڑاتے رہے اور ہمیں ان کی جد و جہد اور بے بسی دیکھتا رہا پھر وہ بڑی خاموشی سے سینٹر ٹیبل کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھا وہاں پڑی ایک سٹک اس نے اٹھائی اور اس پر اپنا نام لکھا اور پھر اپنے ماتھے پر اسے چپسا کرتے ہوئے وہ سکندر عثمان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا اور شاید زندگی میں پہلی بار لیکن وہ نہیں رویا تھا اس نے جیسے سکندر عثمان کے سامنے اس بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بات الزائمر سے جنگ کرتے اس شخص کے لیے مذاق نہیں تھی اس کے نام کی اسپیلنگ کرتے کرتے ہنس پڑے تھے اور پھر ہنستے ہنستے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں بیچتے رونے لگے تھے اور ان سے قد اور عمر میں چھوٹے حمین نے اپنی عمر سے بڑے اس بوڑھے شخص کو تھپکتے ہوئے تسلی دی تھی جو اپنی نااہلی اور مجبوری پر نادم تھا اور جو اپنے چہیتے ترین رشتے کا نام یاد رکھنے سے بھی قاصر تھا ان کی بیماری نے سکندر کو وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا جبریل نے سلار سکندر کی بیماری کو جھیلا تھا ہمین نے سکندر عثمان کی اسے سے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اپنی اس سے اپنی چیزیں دینا شروع ہو گئے تھے دادا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمین جیسے سمجھ جاتا کہ وہ بارٹر ڈیل ہے کس شے کے لیے تھی میرے پاس دنیا میں جتنا وقت ہے آپ کے لیے ہے وہ جیسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمین ان کے بہت سارے رازوں سے واقف تھا ان بہت ساری جگہوں سے بھی جہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں چھپاتے تھے اس پر ان کے اعتبار کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز چھپاتے وہ صرف ہمین سکندر کو بتاتے تھے صرف اس لیے کیونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ وہ کہیں اس جگہ کو بھی بھول نہ جائے جہاں وہ سب کچھ چھپا رہے تھے اور ایسا ہی ہوتا تھا ان کے بھولنے پر حمین انہیں وہ چیز نکال کر دیتا تھا وہ کمرہ جسے ان دونوں دادا اور پوتے کے لیے چھپن چھپائی والی جگہ بن گیا تھا ایک دن تم بہت بڑے آدمی بنو گے سکندر عثمان نے اس سے اکثر کہا کرتے تھے اپنے بابا سے بھی بڑے آدمی ان کی بات غور و فکر کے بغیر سنتا لیکن بیچ میں نے ٹوک کر پوچھتا خالی بڑا آدمی بنوں گا یا امیر بابا تو امیر نہیں ہے جیسے فکر لاحق ہوئی سکندر عثمان ہنس پڑے بہت امیر ہو جاؤ گے بہت زیادہ پھر ٹھیک ہے اسے اطمینان ہوتا لیکن آپ کو کیسے پتا اسے خیال آیا کیونکہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں سکندر عثمان بڑھاپے کی اس لاٹھی کو دیکھتے ہوئے جو ان کے سب سے عزیز بیٹے کا ان کے لیے تحفہ تھا اوکے ہمین کے ذہن میں مزید سوالات آئے تھے لیکن وہ دادا سے اب بحث نہیں کرتا تھا میں تم پر دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں وہ اکثر اس سے کہا کرتے تھے اور بڑی سنجیدگی سے ان سے کہتے ہیں اور آپ واحد انسان ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور عثمان جواباً کسی بچے کی طرح ہنستے لگا تھا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ رنگ تم امامہ کو دے دینا اعتماد کے ایسے ہی ایک لمحے میں انہوں نے حمین کو انگوٹھی دکھائی تھی جسے وہ کئی سال اپنی ماں کی انگلی میں دیکھتا رہا تھا یہ تو ممی کی رنگ ہے حمین جیسے چلایا تھا ہاں تمہاری ممی کی ہے سلار نے شادی پر گفٹ کی تھی اسے پھر وہ اسے بیچ کر سلار کے سارے پروجیکٹ میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی تو میں نے اسے لے کر اسے وہ رقم دے دی تھی میں اسے واپس کر دوں گا تو وہ نہیں لے گی اور میں نہیں چاہتا وہ اور سلار اسے بیچ کر میرا قرض واپس دینے کی کوشش کریں سکندر عثمان بتاتے گئے تھے انہوں نے اسے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنے وارڈروپ ڈراپ کے ایک چور خانے میں حمین کے سامنے رکھا تھا وہ چور خانہ حمین نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا آپ اسے لاکر میں کیوں نہیں رکھوا لیتے اس نے سکندر عثمان کو مشورہ دیا تھا وہ مسکرا دیے تھے میرے مرنے کے بعد لاکر سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ ساری اولاد کی مشترکہ ملکیت ہوگا کوئی یہ امامہ کو نہیں دے گا سکندر نے کہا لیکن آپ وصیت میں لکھ سکتے ہیں سکندر اس کی بات پر ہنس پڑے تھے میری اولاد بہت اچھی ہے لیکن میں زندگی میں ان سے بہت ساری باتیں نہیں منوا سکتا تو مرنے کے بعد کیسے منواؤں گا جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں سمجھ آئے گی میری باتوں کی کی انہوں نے جیسے بڑے پیار کے کے ساتھ اس سے کہا تھا سکندر عثمان ایک ہفتے کے بعد اس گھر میں ان کی اولاد تر کے اولاد ترکی کی تقسیم کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور ہمین سکندر کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تھی سکندر عثمان اپنی زندگی میں ہی سب کچھ تقسیم کر چکے تھے اور ہمین سکندر انہوں نے اپنے پاس صرف چند چیزیں رکھی تھی جن میں وہ گھر بھی تھا لیکن ان چند چیزوں کی ملکیت پر بھی سب میں کچھ اختلاف ہو گئے تھے اور اختلاف بڑھ جاتے اگر سلار سکندر سکندر اور اس کا خاندان عثمان کے رہ جانے والے اثاثوں پر اپنے حصے کے حوالے سے کلیم کرتا وہ ان کے خاندان کا مشترکہ فیصلہ تھا سکندر عثمان کے بچنے والے اثاثوں میں سے سلار سکندر اور اس کے خاندان نے کچھ نہیں لیا تھا البتہ سکندر عثمان کا وہ گھر حمین سکندر نے خریدنے کا آفر کی تھی کیونکہ طیبہ پہلے بھی بہت زیادہ بھی زیادہ تر اپنے بیٹوں کے پاس بیرون ملک رہتی تھیں اور اب مستقل طور پر ان کے پاس رہنا چاہتی تھی اور ان کے وہاں سے شفٹ ہو جانے کے فیصلے کے بعد اس گھر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس فیصلے کے دوران کسی نے ماما کے بارے میں نہیں سوچا تھا سلار سکندر اور اس کے اپنے بچوں کے علاوہ جنہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ سکندر شمان کے چلے جانے کے بعد اس گھر کے رہنے سے ایک شخص ایک بار پھر دربند ہونے والا تھا ہمین نے اس گھر کو صرف امامہ کے لیے خریدا تھا اور ان یادوں کے لیے جو ان سب کی اس گھر سے وابستہ تھیں اور اس نے جس قیمت پر اسے خریدا تھا وہ مارکیٹ سے دگنی تھی ممی مجھے آپ کو ایک امانت دینی ہے ہمین رات کو سلار اور امامہ کے کمرے میں آیا تھا وہ صبح واپس جا رہا تھا باری باری سبھی واپس جا رہے تھے سلار اور وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے جب وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں آیا تھا امانت وہ کچھ حیران ہوئی تھی حمید نے اس کے ہاتھ میں رکھی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا یہ کیا ہے اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پہلے پھر کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا آپ خود دیکھ لیں حمید نے اس سے کہا امامہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اندر موجود چیز نکالی اور ساخت رہ گئی فون پر بات کرتا سلار بھی اسی طرح ٹھٹکا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دونوں سنگوٹی کو سیکنڈس میں نہ پہچان جاتے جو ان کی زندگی کی بہترین اور قیمتی ترین یادوں میں سے ایک تھی یہ تمہیں کہاں سے ملی امام نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا تھا سلار نے فون منقطع کر دیا تھا دادا نے بچوں میں میرے سامنے وارڈروپ میں ایک دراز میں رکھتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے بھول جائیں تو ان کے مرنے کے بعد میں اسے وہاں سے نکال کر آپ کو دے دوں ہمین کہہ رہا تھا وہ آپ کو یہ واپس دے دینا چاہتے تھے لیکن انہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے ان آپ اسے نہیں لیں گی اور ایسا نہ ہو آپ اور بابا کا ان کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے بیچ دیں آنسو سیلاب کی طرح امامہ کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگوتے چلے گئے سکندر عثمان ہمیشہ اس کا بہت شکریہ ادا کرتے رہے تھے لیکن ان اس تشکر کو انہوں نے جس طرح اپنے جانے کے بعد اسے پہنچایا تھا اس نے امامہ کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا وہ ایک شفیق سر تھے تم نے پہلے کبھی بھی سرنگ کے بارے میں ذکر نہیں کیا سلار نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو آج بھی ویسے ہی عجیب اور گہرا تھا جیسا بچپن میں تھا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی کو اس انگوٹھی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا یہ ایک امانت تھی میں خیرات نہیں کر سکتا تھا اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ باپ سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہموار قدموں سے چلتا ہوا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا وہ دونوں تب تک اسے دیکھتے رہے جب تک وہ غائب نہیں ہو گیا تھا میں یہ انگوٹھی حمین کی بیوی کو دوں گی اس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ حمین کا ہے اس کے جانے کے بعد ماما نے مدھم آواز میں سارار سے کہا تھا انگوٹھی ابھی بھی اس کی ہتھیلی پر تھی جسے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی کئی سالوں کے بعد کئی سال پہلے کی ساری یادیں ایک بار پھر زندہ ہو گئی تھیں سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اس نے ماما کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لی اور بڑی نرمی سے اس کی انگلی میں پہنا دی اس کی مختر روتی انگلی میں آج بھی بے حد آسانی سے پوری آ گئی تھی تمہارا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا میں ماما اس نے ماما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شروع کیا تم نے پاپا کی جتنی خدمت کی ہے وہ میں نہیں کر سکتا تھا نہ ہی میں نے کیے سالار امام اسے ٹوکا تھا تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو اگر مجھے اگر زندگی میں دوبارہ شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو میں آنکھیں بند کر کے تمہیں چنوں گا ہم آنکھوں کے ساتھ کھل کر ہنس پڑی اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ کی پوچھ پر سجیز انگوٹھی کو دوبارہ دیکھا سولہ سال کی جدائی تھی جو اس نے اس گھر میں سلار سے الگ رہ کر جھیلی تھی جھیلی تھی وہ تب چند سال یہاں گزارنے آئی تھی اور تب وہ جیسے تلوار کی ایک دھار پر ننگے پاؤں چل رہی تھی وہ نظر عثمان کا خیال رکھتے ہوئے تین رات سلار کے لیے خوف زیادہ رہتی تھی اور اس نے سلار کو یہ نہیں بتایا تھا مگر اس نے دعا کی تھی کہ تب اگر سکندر عثمان کی خدمت کے عوض سے اللہ نے کوئی صلاح دینا تھا تو وہ سلار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے دیں اور آج سولہ سال بعد اسے لگتا تھا شاید ایسا ہی ہوا تھا اس کی زندگی کا وہ سولہ سال بعد بالآخر ایک بار پھر اس سے سلار اور اپنے بچوں کے ساتھ مستقبل مستقل طور پر امریکہ جا کر رہ سکتی تھی بے شک وہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی تھی حشام اس سے ملنا چاہتا ہے اپنا سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمین نے رئیسہ سے کہا وہ بھی اپنی سکندر عثمان کے گھر پر ہی تھی اور چند دن اس سے بھی وہاں ٹھہرنا تھا وہ حمین کو اس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اس نے اچانک اس سے کہا تھا وہ شاید دادا کی تعزیت کے لیے ملنا چاہتا ہوگا وہ ایک لمحہ کے لیے اٹکی پھر اس نے روانی سے اس سے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے حمید نے اسی طرح کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا تعزیت کے لیے وہ تم سے ملتا یا بابا سے ملتا مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی تم دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا اس نے ہمیشہ کے دو ٹوک اور صاف کو انداز میں ریسا سے بیگ کے سے بند کرتے ہوئے پوچھا رئیسہ چند لمحے سوچتے رہے پھر اس نے حمید سے اپنی اور حشام کی کچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرائی تھی تو اب وہ کیا چاہتا ہے حمید نے پوری بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا کوئی تبصرہ نہیں پتہ نہیں شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منا لو حمید نے نفی میں سر ہلایا نہیں وہ مجھ سے کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اور اس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں اتنا مند تو ہے وہ کہ ایسا پرپوزل میرے پاس لے کر نہ آئے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا رئیسہ تم کیا چاہتی ہو چند لمحے کے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں رئیسہ سے پوچھا میری چوائس کا ایشو نہیں ہے وہ کچھ بے دلی سے مسکرائی اس کا مسئلہ جنون ہے تم نے ٹھیک کہا تھا وہ شاہی خاندان ہے اور اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں اپنی سوچ ہے مجھے بہت پہلے ہی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا ہمیں اسے دیکھتا رہا اس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جا رہی تھی جیسے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی بادشاہ بزدل ہے حمید نے مدم آواز میں اس سے کہا وہ بات کرتے کرتے رک گئی اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں نہ حکومت نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں نہ تعلق حمید نے جیسے اسے حشام بن سبا کا مسئلہ چار جملوں میں سمجھایا تھا جو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی لوگ پیار کے لیے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں نا تو وہ ٹھکرائے اگر بادشاہ رہ کر تمہیں زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا تو بادشاہ چھوڑ دے رئیسہ ہنس پڑی پاچاہت چھوڑ دے میرے لیے میں اتنی قیمتی نہیں ہوں امین کہ کوئی میرے لیے پاچاہت چھوڑتا پھرے اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے تمہیں پتا نہ ہو اور اگر وہ تمہاری قدر قیمت پہچاننے کے قابل نہیں ہے وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا تو حل میرے پاس ہے اب دیکھتے ہیں اس کی سمجھ میں آتا یا نہیں میں واپس جا کر اس سے ملوں گا حمید نے اعلان کرتے ہوئے کہا رئیس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی ڈاکٹر احسن آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے عبداللہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اور ان کے والد دادا کی تعزیت کے لیے امریکہ میں آ کر ملیں گے بابا سے انایا چل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ جبریل لون میں چہل قدمی کر رہے تھے جب عنایت اچانک عبداللہ کے ذکر چھٹ جانے پر زاد آیا تھا اور اس کے ساتھ ہونے والے گفتگو اس نے جبریل سے اس اس کا ذکر ساتھ ہونے والی گفتگو اس نے جبریل سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا احسن ساتھ کا نام ہی جبریل کو چمکانے کے لیے کافی تھا لیکن وہ یہ سن کر زیادہ حیران ہوا تھا کہ جس احسن ساتھ کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا وہ الجھا تھا جس احسن سے وہ ملا تھا اس نے ایسا کوئی ذکر یا حوالہ نہیں دیا تھا اسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا سوائے اس کے نام پروفیشن اور اسٹیٹس کے اور اسٹیٹ کے فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ وہی احسن ساتھ ہے یا وہ کسی اور کا ذکر کر رہی ہے یہ بات کنفیوز کر رہی تھی عبداللہ تو بے حد انسپائرڈ ہے اس سے کہہ رہا تھا کہ نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن ساتھ کو رکھے گا اس طرح پیر و مرشد بنایا ہوا ہے ہر بات میں اس کا حوالہ دیتا ہے وہ کہتی جا رہی تھی جبریل بے چین ہونے لگا تھا عبداللہ انہی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے مجھے بھی وہ مجھے بھی اچھا لگا وہ ذکر تو پہلے بھی عبداللہ سے سنتی رہی تھی لیکن مل کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کافی ینگ ہے بہت علم ہے دین کے بارے میں اور حافظ قرآن بھی ہے مواصلت بڑھتی جا رہی تھی جب بھی لب بولے بغیر نہ رہ سکا شادی شدہ ہے اس سے خواہش کی تھی وہ کوئی اور ساز ہو نہیں بس یہی ٹریجٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ انائے کے جواب میں جیسے اس کا دل نکال کر رکھ دیا تھا بیوی سائیکو اور خراب کریکٹر کی تھی کسی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا رہا اور ایسن ساتھ بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا پھر ڈائیورس ہو گئی لیکن بیوی نے بچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اس بچے معذور بچے کو جان سے مار دیا تاکہ دونوں شادی کر سکیں اور بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اسے مل جائے ایسن نے کیس کیا تھا اپنی صاحب کا بیوی کے خلاف قتل کا تو اس عورت نے کچھ پیچ اپ کرنے کی کوشش میں اس بچے کے نام جو جائیداد تھی اس کے نام کر کے معافی مانگی ہے بہت اچھا انسان ہے وہ کہہ رہا تھا معاف کر دے گا اب بیٹا تو چلا گیا عنایت بڑی ہمدردی کے ساتھ وہ تفصیلات سنا رہی تھی تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن ساتھ کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کے معذور بچے کا قتل کیا ہے ربیل نے یک دم اسے ٹوکا تھا عنایت نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا ربیل کا سوال جتنا عجیب تھا اس کا لہجہ اور تاثرات اس سے بھی زیادہ جی نہیں میں کیسے جان سکتی ہوں ویسے عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی ساتھ کا بیوی اور اس کے کو معاف نہیں کرنا چاہیے میرا بھی یہی خیال تھا انائے نے روانی میں کہا اور جبریل کے اگلے جملے نے اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا وہ بوائے فرینڈ میں ہوں بےحد بے تاثر آواز میں جبریل نے اس سے کہا تھا اور عنایا میں ایرک عبداللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا اس کا اگلا جملہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل یقین تھا سالار سکندر سکندر عثمان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی کئی سال سے اب اس کے اور ان کے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ ہی رہ گیا تھا بات چیت نہیں ہوتی تھی اس کے باوجود اس ان کے وجود سے ایک عجیب سی تمانیت کا احساس ہوتا تھا میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار اس لیے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں تمہارا دکھ نہ دکھائے اللہ کبھی کسی بھی حالت میں مجھے سلار کو لگا جیسے جملے پھر اس کمرے میں گونجتے تھے انہوں نے اس بیماری کے دوران کئی بار سے باتیں کہی تھی اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی وہ سلار کا دکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے کیا فرق پڑتا ہے پاپا ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے جس کا رول ختم ہو جائے وہ چلا جاتا ہے سلار کئی بارے میں جواباً کہتا تھا جوان بیٹے کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے سالار وہ رو پڑے تھے اور یہ آنسو سلاڑ نے ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے بعد دیکھنا شروع کیے تھے وہ اور امامہ اب وہاں سے جانے والے تھے وہ کمرہ اور گھر اب بے مکین ہونے والا تھا دو ہفتوں سے وہاں تھا اور اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا ہمین پہلے جا چکا تھا اور اب جبریل اور عنایا بھی اس کے پیچھے چلے جاتے پھر امامہ سو سب سے آخر میں وہاں سے جاتی اور پھر پتہ نہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو پاتے یا نہیں اور اکٹھے ہوتے بھی تو بھی پتہ نہیں کب زندگی کیا شے ہے کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وقت کیا شے ہے رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے چلتا ہے تو پہیوں پر میں آپ جیسا باپ کبھی نہیں بن سکا اپنی اولاد کے لیے پاپا اس نے مدھم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی میں آپ جیسا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکا وہ رک رک کر دوبارہ بولا لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنے اور آپ جیسے ہی بیٹے میرے جیسے نہیں میری صرف یہ دعا ہے اس طرح وہ آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑے ان کے گلاسز اٹھا کر چھوئے پھر انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اٹھ گیا تھا امامہ جبریل کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا اس نے جو عنایا اور عبداللہ کے حوالے سے کہا تھا جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے وہ سب کچھ عجیب انداز کے دماغ میں گڑمٹ ہو گیا تھا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جبریل وہ اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی mummy I am sorry Jibreel کو بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے ماں کو پریشان اور حواس باختہ کر دیا تھا زندگی میں پہلی بار ماں کسی لڑکی کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہا تھا اور وہ بھی ایسا ایک معاملہ جس میں اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے <clears throat> آشا بدین کون تھی امامہ نے زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا اور جبریل پر کیوں اس کے ساتھ ملوث ہونے کا الزام ایک ایسا شخص لگا رہا تھا جو اس کے ہونے والے دماد کے لیے انسپریشن کی حیثیت رکھتا تھا اور جبریل کیوں نائیک کی شادی عبداللہ کے ساتھ کرنے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا جبکہ وہی تھا جو مرضی میں ہمیشہ امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا میں یہ سب آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ شرمندہ زیادہ تھا یا پریشان اندازہ لگانا مشکل تھا لیکن ان سب میں عنایت عبداللہ کا کیا قصور ہے ممی اگر وہ اس شخص کے زیر اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہوگا جو کچھ میں نے ایسے ساتھ کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا جبریل نے غیر مفہم لہجے میں کہا تم نے عنایت سے بات کی ہے امامہ نے بہت تشویش سے اس سے پوچھا ہاں میں نے کی ہے اور وہ بہت اپسیٹ ہوئی لیکن اس جبریل کو کبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی معاملے پر اسٹینڈ لیتا نہیں دیکھا تھا اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کا مسئلہ چل رہا ہے تم نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی وہ بہت سنگین الزامات تھے جو جبریل پر کسی نے لگائے تھے اور اپنی اولاد پر اندھا اعتماد ہونے کے باوجود امامہ ہل کر رہ گئی تھی زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اولاد کے حوالے سے ایسی کسی بات کو سننا پڑا پڑ رہا تھا جو بھی جبریل کے بارے میں وہ بھی جبریل کے بارے میں حمین کے حوالے سے کوئی بات سنتی تو شاید پھر بھی اس کے لیے غیر متوقع نہ ہوتی وہ حمین سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی لیکن جبریل بتانے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں ممی جبریل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی ایک دوست کی بہن ہے وہ دوست نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا اور میں نے اور میں اس لیے کانسنٹریٹ توجہ دے رہا تھا کیونکہ مجھے لگا آپریشن میں کچھ غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر ویزل سے اگرچہ اس میں میرا قصور نہیں تھا پھر بھی میں اس سے ہمدردی کر رہا تھا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ ایک سائیکو مریض یعنی آ کر خام خواہ میں مجھے اپنی ایکس وائف کے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہتا جا رہا تھا دیٹ مین از وہ آدمی جبریل کہتے کہتے رک گیا یوں جیسے اس کے پاس احسن انسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ رہے ہوں تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی ہمیں اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے امامہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا ممی میں نہ ہے کہ عبداللہ سے شادی نہیں ہونے دوں گا جبریل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات پر ضد کی تھی کسی دوسرے کے جرم کی سزا ہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبریل امامہ نے مدم آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے انایا ہے میں رسک نہیں لے سکتا اور نہ ہی آپ کو لینا چاہیے وہ ماں کو جیسے خبردار کرا تھا اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی تمہارا بابا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا اور تم ٹھیک کہتے ہو ہم انعئے کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے لیکن ہم عبداللہ کی بات سنے بغیر اس طرح سے اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے امامہ نے کہا عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے جبریل کچھ ناخوش ہو کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ دروازے کے قریب پہنچا جب امامہ نے اسے پکارا وہ پلٹا ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیران ہوا جی تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو جبریل ہل نہیں سکا حمید سکندر سے حشام متاثر زیادہ تھا یا مروب اس سے کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا مگر وہ اس سے جلن محسوس کر رہا تھا اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا ریسا سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ ہمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا اب تک تقریباً ہم عمر نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص حشام کباب امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا اور ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ ہمین سکندر کی کمپنیز سے بھی پڑھتا تھا وہ خود ہمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکون سے ڈیل کر رہا تھا وہ عمر میں اس سے دگنا نہیں چار گنا بڑے تھے اس کے باوجود حمید سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ پر کوئی سوال نہیں کرتا تھا وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے آتے تھے پر پروڈکٹ پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس اور بزنس کرتا تھا تھا تو یہ ممکن نہیں کہ اپنے ناکامی سے دو چار ہوں اور اس سمن سکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک حشام بھی تھا متاثر بھی مروب بھی لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا وہ لڑکی جس پر حشام جان چھڑکتا تھا وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی اور بدقسمتی سے وہ وہ شخص تھا جس سے حشام پہلے ہی محروف تھا پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ حشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ سے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمین کی بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بار سسری طور پر مل چکا تھا مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے انتہائی تنہائی میں ملنے جا رہا تھا اور وہ بھی اس کے گھر پر وہ بحریلی بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بہت احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہمین سکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی نیو یارک کی ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک ستاون منزلہ امارت کی چھت پر بنے اس پینٹ ہاؤس میں حمید سکندر نے بہت گرم جوشی سے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا اس کے ساتھ افسائی کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ انٹرنس پر وزٹنگ میں صرف حشام کا نام تھا ولی عہد یا شاہی خاندان کے القابات کے بغیر ان چند مہینوں میں پہلی بار حضرائل ہائی ہنس ہائی ہنس صرف حشام بن صاحبہ کے طور پر پکارے گئے تھے اسے برا نہیں لگا صرف عجیب لگا وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو حشام اس سے مصعفہ کرتے ہوئے سیاہ ٹراؤزر اور سفیر ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندر نے کہا نو اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا اور حشام کا خیال تھا اس پینٹ ہاؤس میں بھی وہی سب الزامات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا پر تعیش رہائش کا جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ بہترین انٹیریئر فرنیچر شو پیس بارٹس اور دنیا کی بہترین سے بہترین شراب اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے علاقے میں اس پینٹ ہاؤس میں حمید سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسار کی ہوگی کیونکہ ہشام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا حمید سکندر کے اس پینٹ ہاؤس میں کچھ بھی نہیں تھا بہت مختصر تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر دیواروں پر چند کیلیگرافی کے شاہکار اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مت تھا حشام بن صبا روب میں آیا تھا اس شخص کے جس کے وہ مل رہا تھا جس سے بزنس اور فرانت کی دنیا کا گرو نہیں جن مانا گرو نہیں جن مانا جاتا تھا اور جس کے کروڑوں روپے کے اس پینٹ ہاؤس میں بھی رکھی جانے والی نمایاں چیز قرآن پاک تھا اور سلار سکندر کا چشم و چراغ تھا یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں گھر پر تھا فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا حمید نے رہن پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا بیٹھو اس نے کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حشام سے کہا وہ پورا پینٹ ہاؤس اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے حشیام بن صبح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا مگر اپنے سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بات کا آغاز مشکل ترین تھا اور بات کا آغاز کیا تھا اسے چائے کافی کافی کی آفر کے ساتھ اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا ہمین اٹھ کر اب سامنے کچن ایریا میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے اور ہمیشہ اچھا کافی بناتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا میں نے بھی ہشام شام بغیر نہیں رہ سکا ہمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا اور اس نے کہا آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ اب کافی کے دو مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا تھا شام نے کچھ کہے بغیر کافی کا مگ اٹھایا حمید نے ایک کوکی تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے کوکی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے حشام کو یاد دلایا ہاں حشام کو ایک کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا جس مسئلے کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا میں رئیسہ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں اسے جس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا نہیں چاہتا تھا گوڈ ہمیں نے بہت اطمینان سے جیسے کوکی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کا چیس کا سکور تھا میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں حشام نے اگلا جملہ ادا کیا اسے اپنا آپ عجیب چوغد محسوس ہو رہا تھا اس وقت میں جانتا ہوں ہمین نے کافی کا پہلا گونڈ دیتے ہوئے کہا مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے کیسے اس نے جیسے حشام کی مدد کرتے ہوئے کہا سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا شام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا پھر یہاں تک کہ ہمین کو اس پر ترس آنے لگا تھا اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے حشام نے یکدم اس سے پوچھا ہمین کے چہرے پر ایک ہلکی سے مسکراہٹ آئی میں جو کرتا وہ تم کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتے حمیر نے جواباً کہا حشام کو عجیب سی حد تک محسوس ہوئی وہ اسے چیلنج کر رہا تھا تم بتائے بغیر جج نہیں کر سکتے نے نے اس حمین سے کہا ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں حمین نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو مجھے میرے مسئلے کا پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمین کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا تھا حمین اس بار مسکرایا نہیں صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی وہ انایا کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا یقین و بے یقینی کی ایک عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے وہ اسلام سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا ایک بچے کے طور پر متاثر وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کے شہر میں آیا تھا کہ ان جیسے لوگ اس نے دیکھے ہی نہیں تھے ان کی نرمی فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کا وجود نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھا اور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی اسی فیاضی اور نرمی کو ہی آئیڈیلائز کر رہا تھا کرتا رہا تھا وہ اب اور اپنے مینٹور کے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا جو اس کے لیے ناقابل یقین تھی وہ اس نے عائشہ کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا ڈاکٹر احسن ساد وہ نہیں ہو سکتے تھے اور وہ نہیں کر سکتے تھے جس کا الزام انایا ان پر لگا رہی تھی انایا نے امریکہ پہنچتے کے فوراً بعد اسے کال کر کے بلایا تھا اور پھر احسن ساد کے معاملے کو اسے ڈسکس کیا تھا جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عبدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ احسن ساتھ اتنا بے حص اور چھوٹا ہو سکتا ہے اور جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا دونوں کے درمیان بحث ہوئی پھر تکرار اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا وہ بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں میں یقین نہیں کر سکتا میں یقین نہیں کر سکتا ڈاکٹر احسن ساتھ عملی مسلمان ہیں نماز کی امامت کرواتے ہیں اور بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے یہ سب اور بغیر وجہ میں مان ہی نہیں سکتا میں مان ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ کچھ کہتا تو بھی کیا کہتا تم جاؤ تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا انائے نے بھی جواباً بےحد خفکی سے کہا تھا ملاقات کا اختتام بےحد تلخ موڑ پر ہوا تھا اور اس وقت پہلی بار انائے کو احساس ہوا کہ جبریل کے خدشات جا نہیں تھے عبداللہ اگر اس حد تک ساتھ متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھانے لگتا وہ عبداللہ سے مل کر آئی تو اس کا ذہن بری طرح انتشار کا شکار تھا وہ جو کسی اور کے گھر میں تھی اس کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد اسے کال کی تھی اسے جبریل کو کال کی تھی ایک بے حد شکایتی کال یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن ساتھ کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہا تھا کیا وہ نہیں جانتا احسن کتنا اچھا مسلمان اور انسان تھا وہ بہت دیر جبریل کی بات سنے بغیر بھی جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا تھا جبریل سنتا رہا وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو بھی سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں پھیرنا چاہتا تھا خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے وہ ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا ظالم تھا بہتان لگانے والا ایک لالچی انسان تھا اس کے باوجود کہ وہ سوم و سلاد کا پابند ایک مسلمان تھا جبریل سکندر کا مخمسہ ایک بڑا مخمسہ تھا مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموشی نہیں رہ خاموش نہیں رہ پاتا تھا پایا تھا ایسن ذات کے بارے میں جو میں نہیں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا پھر اس سے ہرٹ ہو گئے اس لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کر ملو اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھو جو اس کے پاس ہے اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اس سے کہا اور اب عبداللہ یہاں تھا عائشہ عابدین کے سامنے اس کے گھر پر وہ جبریل کے حوالے سے آیا تھا عائشہ بھی نے سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا اور وہاں اب اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا اس کی منگیتر نے ایسن ساتھ کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے اور وہ ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے وہاں آیا تھا لیکن یہ کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سات کو کیا درجہ دیتا تھا اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے وہ جیسے ایک بت بت لے کر عائشہ عبدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور گفتگو کے شروع میں اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی اسے جبریل جیسی ہی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھیں حد تحمل اور سکون کے ساتھ کسی مداخلت یا اعتراض کے بغیر عبداللہ کو کم از کم اس سے یہ توقع نہیں تھی وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک امیج ذہن میں رکھ کر آیا تھا وہ پہلی نظر میں اس امیج پر پوری نہیں اتری تھی بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نظر نہیں آئی بے حد سادہ لباس میں میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی عبداللہ وہاں ایک تیز ترار بے حد فیشنیبل الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا I met your ex wife وہ جملہ نہیں تھا جسے وہ جملہ نہیں تھا جیسے ایک بم تھا جو اس طرح احسن سات پر پھوڑا تھا عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن اسپتال میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی اسی طرح حشاش پشاش با اخلاق پر جوش عبداللہ کے کانوں میں عنایت اور جبیل کی آوازیں اور ان کے شفات گونجنے لگے تھے اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر پر کرنا چاہتا تھا مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو ہی اس کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے احسن لاؤنچ پہ بیٹھے ہی اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر عبداللہ نے اسے علیحدگی میں ملنا چاہتا تھا اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا مگر احسن ساتھ کی چھٹی حص اس سے اس سے بھی برے اشارے دے رہی تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھا عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا اور احسن انسان کا لہجہ انداز اور تاثرات پلک چھپکتے میں بدلے تھے عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی آواز سنی تھی وہ لہجہ بےحد خشک اور سر تھا کرخ بہتر لفظ تھا اسے بیان کرنے کے لیے اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت بھنجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا کیوں عبداللہ نے بہت مختصر الفاظ میں سے بتایا کہ عنایا نے اس سے کہا تھا کہ جبریل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا اور اس کے انکار کی وجہ احسن ساتھ سے اس کا قریبی تعلق ہے اس نے احسن ساتھ کو بتایا کہ عنایا اور جبریل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عبدین سے ملنے کے لیے کہا جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تو تم نے ان پر اعتبار کیا اپنے استاد پر نہیں اور تم مجھ سے بات مشورہ کے بغیر اس کتیا سے ملنے چلے گئے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا احسن نے اس گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بہت خوشمگین لہجے میں کاٹی تھی عبداللہ ویسے بھی بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اس نے ایسن ساتھ کی زبان سے ابھی بھی ابھی ابھی ایک گالی سنی تھی عائشہ ابھی دین کے لیے وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی احسن ساتھ کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی نہیں تھی وہ وہ جس کی پرستش کر رہا تھا وہاں اس بت کو اونٹے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے میرے بارے میں اس طرح انویسٹیگیشن کرتے تم اس کرتے تم اس کے پاس پہنچے جس نے میرے بارے میں تم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا احسن سات کے جملوں میں عائشہ کے لیے گالیاں روانی سے آ رہی تھیں جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی یہ اپنی سالوں کا بنایا ہوا امیج مسخ ہونے کی تکلیف نے اسے بری طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کہ یہ دیکھو کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے کورٹ نے ایس انسان کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکہ باز کہا ہے اور اس لیے عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلواتی اور بچے کی کسٹڈی بھی وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساتھ صرف اسے سن رہا تھا وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبریل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا وہ الزامات وہ خود احسن ساتھ سے سن رہا تھا میں اس ملک کے کورٹس کو دو ٹکے کا نہیں سمجھتا یہ کی عدالتیں ہیں اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی وہ یہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا کسی بھی وجہ کے بغیر تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں کورٹ کس حق کے تحت مجھے اسے روک سکتی ہے میں مرد ہوں مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے کورٹ کیسے مجھے روک مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا بے حیائی اریانی موزوری مرد کی نافرمانی یہی چیزیں تو لے ڈوبتی ہے لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو اور تمہاری کوٹس کہتی ہیں ہم بھی بے غیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے پھریں وہ شخص کون تھا عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا اتنا زہر ایسا تعصب ایسے الفاظ اور ایسے یہ سوچ اس نے ڈاکٹر احسنساد کے اندر چھپا یہ انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو فخری امریکن کہتا تھا اور آج وہ اس سے تمہارا ملک تمہارا معاشرہ تمہارا کوٹ کہہ کہہ کر بات کر رہا تھا امت اور اخوت کے جو دو الفاظ اس کا کلمہ تھے وہ دونوں یکتم کہیں غائب ہو گئے تھے اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے کسی کی کیپ اور گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر کبھی بیوی نہیں بنے گی اسے یہی آزادی چاہیے تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے گھر خاندان چار دیواری کس چڑیا کے نام ہیں انہیں کیا پتا عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں کے تشدد کے گھٹیا عورتیں اس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہوں مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہیں تھا اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سہر زیادہ معمول کی طرح سنتا رہتا تھا مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ساتھ کے ماں باپ اندر آ گئے تھے وہ یقیناً کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے ابو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے مجھے نقصان پہنچائے گا اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے ایسن نے اپنے بات کو دیکھتے ہی کہا باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا کون سعد نے کچھ حقہ بکا انداز میں کہا جبریل جیسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے عائشہ سے ملوایا اس نے اور اس عورت نے اس سے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں زہر اگلا ہے میرے بارے میں وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جو بھی بتایا آپ نے خود بتایا عبداللہ نے ساتھ کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ مجھ سے کوئی پیپر دکھایا جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ سے ہی سن رہا ہوں عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا تھا hmm. تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا عبداللہ اٹھ کھڑا ہو گیا اس گھر میں یکدم ہی اس کا گھٹنے اس اس کا کا یکدم دم گھٹنے لگا تھا اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا اس کا باپ اور ماں بھی شامل ہو گئے تھے اور تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کو لانت ملامت کر رہے تھے اور جبیل کو بھی سلار سکندر کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یکدم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھی اور امامہ کے بارے میں جس کا پہلا مذہب کچھ اور تھا عبداللہ کو یکدم کھڑے کھڑے محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک پاگل خانے میں کھڑا ہے وہ اس کے گھر ہونے پر وہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے بلکہ چاہتے تھے وہ ان کی ہر بات سن کر جائے ایک ایک بہتان ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کر دینے چاہتے تھے اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا بے ہدایتی اور زخم کبھی نہیں بنا تھا وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا کانوں میں پڑھنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا ایسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قرآن کا استاد رہا ہے وہ بس وہی سب بتائے اسے یہ سب نہ سنائے بردر ایسن یو ڈس اپنٹیڈ می عبداللہ نے بلاخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا جملہ کہا طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا آپ کے پاس بہت علم ہے قرآن کا بہت زیادہ علم ہے لیکن ناقص آپ قرآن پاک کو حفظ تو کیے ہوئے ہیں مگر نہ اس کا مفہوم سمجھ پائے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بھلاتی ہے آپ سے ایک بار میں نے اس ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات کرتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے مجھے اس کا مفہوم اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا آج آ گیا آپ میرے استاد رہے ہیں مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے وہ ایسن کو بیچ بازار میں جیسے ننگا کر کے چلا گیا تھا وہاں ٹھہرا نہیں تھا وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو توقع تھی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے گہری سوچ زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے برف باری کچھ دیر پہلے ہی ہو کر رکی تھی اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اس برف پر جبریل کے قدموں کے نشان تھے بہت ہموار اور متوازن جیسے بہت سوچ سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا مگر عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی جبریل نے اسے کچھ پہلے فون کیا تھا وہ اس سے ملنا چاہتا تھا میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر اسپتال چلی جاؤں گی اس نے جیسے بلا واسطہ انکار کیا تھا وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی اس ایک گفتگو کے بعد تو تم کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ ایسا انسان ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹی کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو جبریل نے بہت خفقی سے اس سے تب کہا تھا مجھے اپنی زندگی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی اور اگر اس سے قربان کرنے سے ایک سے زیادہ بہتر زندگی بچ سکتی ہے تو کیوں نہیں اس سے جواب ان سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی تم مجھے بچانا چاہتی ہو جبریل سیدھا سے پوچھا اس سے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اسے دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتی تھی وہ اسے یہ کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن ساتھ سے ایک شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسفند کے بعد اب سب سے زیادہ عزیز تھا یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سعد نے اسے جبریل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا اسے جبریل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب ہی آئی تھی لیکن وہ پھر بھی جبریل کو معاف کرنے پر تیار تھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا وہ اسے اتنی توجہ کیوں دیتا تھا اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا عائشہ عبدین جیسے اب ڈیکوٹ کر پائی تھی اور وہ اسے اس احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی تھی یہ بتا کر کہ اس نے جبریل کو معاف کر دیا تھا اور وہ جبریل کو بچانے کے لیے احسن ساتھ کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی وہ ایک کام جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کر سکی تھی میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسفند کی وجہ سے رکھتے ہو اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا جبریل بول نہیں سکا تھا میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا بڑی لمبی خاموشی کے بعد جبریل نے کہا تھا تم اگر احسن کے الزام پر کورٹ میں یہ کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتاؤں گا اس نے عائشہ سے کہا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا اور نہیں تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے محبت نہیں جبریل اس دن جانے سے پہلے اس سے کہہ کر گیا تھا ایسے ہی معمول کے انداز میں یوں جیسے سر درد میں ڈپریشن تجویز کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو تشخیص کر رہا ہو اس نے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اس نے جبریل سکندر کی بات سننے میں غلطی کی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنی تصحیح کر سکے بعض بہم اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں بعض شبہات متا حیات ہوتے ہیں یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد عائشہ کو لگا تھا اسے جبریل سکندر کی بات سننے میں غلطی کی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنے تصحیح ہی کر سکے بعض وہم جی اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں بعض شبہات متائے حیات ہوتے ہیں یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا نہیں کھڑا تھا برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا یوں جیسے اس کے پاس دنیا بھر کی فرصت تھی اس کی چاپ پر جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گردن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کی طرف آ رہی تھی اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود کراسری میں بہت وقت لگے گا اس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے جداتے ہوئے اسے جبریل سے کہا تھا ہم پھر کسی دن فرصت سے فرصت میں مل سکتے تھے جبریل کے جواب کا انتظار کے بغیر اس نے ایک بار پھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کہا تھا اس کے باوجود کہ جبریل نے اسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا اس کے ساتھ سودا سیلف کی خریداری کرنے جانے کے لیے تیار تھا اسے صرف اتنا وقت ہی چاہیے تھا وہ جتنا وہ گروسری کرتی ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا میں جانتا ہوں مگر میرے پاس تو بہت فرصت ہے تمہارے پاس بالکل نہیں اس نے جواباً اس سے کہا گاڑی میں چلیں جبریل نے بھی اپنے جواب پر اس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا نہیں یہاں قریب ہی ہے اسٹور چند قدم کے فاصلے پر گاڑی کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے عائشہ نے قدم روک کے بغیر سونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے پھر جبریل نے اسے پوچھنے میں دیر نہیں کی عائشہ نے گہرا سانس لیا اسے سوال کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں بزدلی اچھی چیز نہیں عائشہ اس نے چند لمحے اس کا جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا وہ طنز نہیں تھا مگر اس وقت عائشہ کو تنز ہی لگا تھا ساتھ چلتے ہوئے دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے برف کی چادر پر وہ نشان جو کچھ دیر پہلے جبریل اکیلا بنا رہا تھا اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنا رہے تھے تو میں لگتا ہے میں بزدل ہوں اس لیے میں نے ایسن ساتھ کے بارے میں عبداللہ کو سچ نہیں بتایا اس نے ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گردن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا بزدلی یا خوف اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں ڈر تھا کہ ایسن ساتھ تمہیں پریشان کرے گا تمہیں فون کرے گا اور تنگ کرے گا جبریل نے کہا تھا مگر تم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر ایسن ساتھ کو بچا کر زیادتی کی تم نے مجھے عنایہ کو جھوٹا بنا دیا اس کا لہجہ اب شکایتی تھا آپ لوگوں کو جھوٹا ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہوتا جتنا ایسن ساتھ کے جھوٹا ہونے پر عبداللہ کو ہوتا عائشہ نے جواباً کہا وہ حافظ قرآن ہیں تو میں بھی ہوں جبریل نے کہا آپ کو اس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے عائشہ نے جواباً کہا وہ نو مسلم نہ ہوتا تو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتا دیتی وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل بھی نہ دیکھتا شاید مگر وہ نو مسلم ہے میں اس سے کس مجھ سے یہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور مسلمان اور انسان سمجھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے عبداللہ صرف احسن کو چھوٹا نہیں مانتا تھا میرے دین سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا جانا تھا وہ کہہ رہی تھی اس مدم آواز میں جس کا خاصہ تھی میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار ایسے میں احسن ساتھ سے ملنے سے بہت پہلے اچھی مسلمان تھی آنکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی جنون اور پاگل پن کے حد تک دین کے راستے پر چلنے والی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھی محبت اور عقیدت رکھنے والی لیکن پھر میری شادی احسن ساتھ سے ہو گئی اور میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا اور میرا سب سے بڑا نقصان ایک خرابی یہ خراب ازواجی زندگی طلاق یا اسفند کی موت نہیں ہے میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مجھے کہ اس میں مجھے دین سے بیزار کر دیا ہے مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص چھوٹا اور منافق لگتا ہے داڑھی اور حجاب سے مجھے خوف آتا ہے میرا دل جیسے عبادت کے لیے بند ہو گیا ہے اتنے سال میں دن رات اتنی عبادتیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لیے اب مجھے لگتا ہے مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے میں مسلمان ہوں لیکن میرا دل آہستہ آہستہ منکر ہوتا جا رہا ہے اور مجھے اس احساس سے خوف آتا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے ایک اچھی عملی مسلمان سے بہت ساری توقعات اور امیدیں تھیں اور میں نے انہیں جکنا چور ہوتے دیکھا ہے اور میں عبداللہ کو اس تکلیف سے گزارنا نہیں چاہتی تھی اگر وہ ایسے انسان کو اچھا مسلمان سمجھتے ہوئے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے تو اسے بننے دیں وہ اپنے ہاتھ کے سے اپنی انگلیاں اور گالوں کو رگڑنے کی کوشش کر رہی تھی میں کافر ہوں لیکن میں کسی کو کافر نہیں کر سکتی بس مجھ میں اگر ایمان ہے تو صرف اتنا وہ ٹشو اپنی جیب سے نکال کر آنکھیں رگڑ رہی تھی پسند مجھے پسند کا نہیں پتہ ممی مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہیں میں اس سے شدید ہمدردی رکھتا تھا مگر اب ہمدردی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے میں سے اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا بار بار اس سے ملنا چاہتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا میرا کوئی فیوچر نہیں ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لائف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے عائشہ اس کی متضاد ہے مجھے بہت مضبوط پر اعتماد زندگی سے بھرپور کیریئر اور اور ٹیلنٹڈ ہر وقت ہستی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو بہت اچھی تربیت بھی رکھتی ہوں اور عائشہ میں ان سب چیزوں میں سے صرف دو ہوں گی یا تین لیکن اس کے باوجود میں عائشہ سے علیحدہ نہیں رہ سکتا امریکہ آنے سے پہلے اس نے ماما کے اس سوال پر اسے اپنی بے بسی بتائی تھی اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی امامہ نے جواباً اس سے پوچھا تھا کیا خصوصیت ہے اس میں کہ ایسی کہ وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی اس نے جبریل سے پوچھا تھا وہ عجیب ہے ممی وہ بس عجیب ہے اس نے جیسے ماما کو اپنی بے بسی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ بے بسی ایک بار پھر سے در آئی تھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس لڑکی کی منطق صرف اس کی منطق ہو سکتی تھی وہ اپنے آپ کو بے دین کافر کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ظرف پر حیران تھا تم بہت عجیب ہو وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا ہاں میں ہوں عائشہ عابدین نے اعتراف کیا مجھے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ تم سولہ سال کی عمر میں زیادہ اچھی تھی یہاں آپ بہت غیر متوقع جملہ تھا عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو عائشہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس اور وہ اس وقت وہیں اس میں سما جائے ندامت کا یہ عالم تھا اس کا وہ جملہ جبریل تک پہنچانے کے لیے نہیں تھا پھر بھی پہنچ گیا میں نے اس سے کہا تھا میں جانتا ہوں وہ اس طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا پانی پانی اس جملے نے بھی کیا تھا اسے وہ اس کے دل تک کب پہنچا تھا عبداللہ کا خیال ہے ہم دونوں اچھا لائف پارٹنر ہو سکتے ہیں وہ اس جملے پر رک گئی پتہ نہیں کون زیادہ مہربان تھا کہنے والا یا پہنچانے والا میں نے اس سے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں وہ بھی رک گیا وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالمقابل فٹ پاتھ پر کھڑے تھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے برف باری پھر سے ہونے لگی تھی زندگی میں ایک سٹیج وہ تھی جب میں سوچتی تھی میری شادی اگر آپ جیسے کسی شخص سے ہو جائے تو بس پھر میں خود کو بہت خوش قسمت مانوں گی سب مسئلے حل ہو جائیں گے اس نے بالآخر کہنا شروع کیا تھا آج اس سٹیج پر میں سوچتی ہوں شادی کوئی حل نہیں ہے اچھی زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے تو اب میں ایک اچھی زندگی کے لیے کسی سہارے کی تلاش میں نہیں ہوں میں کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی اپنے لیے جینا چاہتی ہوں ورلڈ ٹور پہ جانا چاہتی ہوں میں تمہاں میں تمہیں اسپانسر کر سکتا ہوں وہ تم آنکھوں سے وہ نم آنکھوں سے بے اختیار ہنسی بےحد سنجیدگی سے کہا گیا وہ جملہ سے ہنسانے کے لیے ہی تھا آپ عجیب ہیں میں جانتا ہوں بے ساختہ کیے گئے تبصرے کا بے ساختہ جواب آیا تھا عبداللہ نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ دونوں ہی عجیب ہے انہیں مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے آپ کو اپنے مفروضوں پر دوسروں کی خوشیاں خراب کرنے کا you complete h you complete her پتنی وہ کہہ رہا تھا راستے سے ہٹ جائیں وہ ایک راہ گیر تھا جو انہیں راستہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا وہ دونوں بیک فقط راستے سے ہٹے تھے کبھی کسی اچھے موسم میں میں تم سے ایک بار پھر پوچھوں گا کہ کیا میں تمہارے ورلڈ ٹور کو سپانسر کر سکتا ہوں راہگیر کے گزر جانے کے بعد جبریل نے اس سے کہا تھا مجھ جیسوں کو ڈھونڈنے کے بجائے تم اگر مجھ سے بات ہی کر لیتی تو سولہ سال کی عمر میں بھی میں تمہیں نہیں نہیں کہتا انتظار کرنے کو کیا دیتا زیادہ سے زیادہ اسے جبریل کو کہتے سنا میں نیورو سرجن ہوں دماغ پڑھ سکتا ہوں دل نہیں اور میں روایتی قسم کی رومانٹک باتیں بھی نہیں کر سکتا وہ کہہ رہا تھا تم سولہ سال کی عمر میں بھی مجھے اچھی لگتی تھیں آج بھی اچھی لگتی ہو میں نے اپنی ماں سے بھی یہ کہا انہوں نے مجھ سے کہا اگر اللہ نے جبریل سکندر کے دل میں اس کی محبت اتاری ہے تو پھر وہ بہت اچھی لڑکی ہوگی جس کی کوئی خوبی اللہ کو پسند ہے میں اپنی ماں کا جملہ دہرا رہا ہوں اس سے خود پسندی مت سمجھنا آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا عائشہ عبدین کی آنکھوں میں اور اس کے پتھر ہوتے دل کو گلانے لگا تھا پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہیں عائشہ عبدین نے ایک بار کہیں پڑھا تھا اچھا،, اچھا وقت اچھے وقت پر آتا ہے اس کی نانی کہا کرتی تھیں وہ عجیب جملے تھے اور سالوں بعد اپنا مفہوم سمجھا رہے تھے تم میری ممی کی طرح بہت روتی ہو بات بات پر تمہاری اور ان کی اچھی نبھے گی جبریل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی سرخ بھیگی ہوئی آنکھوں اور ناک کو دیکھتے ہوئے کہا کافی پیو گی یا اب بھی گروسری کرو گی وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا گروسری زیادہ ضروری ہے اس نے اپنی نظامت چھپاتے ہوئے آنسوں پر قابو پا کر کہا اگر اتنی ضروری ہوتی تو تم گروسری اسٹور کو پیچھے نہ چھوڑا تھی عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا وہ واقعی بہت پیچھے رہ گیا تھا بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح آگے بہت کچھ تھا اس نے جبریل کا نم چہرہ دیکھا پھر آنکھوں سے مسکرائی نم آنکھوں سے مسکرائی امامہ نے اسکریپ بک کو پہلے ہی نظر میں پہچان لیا تھا وہ اس ہی کی اسکریپ بک تھی اسکریپ بک جس میں اس نے کبھی تصوراتی گھر کے لیے ڈیزائننگ کی تھی مختلف گھروں کی مختلف چیزوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کر ایک کلیکشن بنائی تھی کہ جب وہ اپنا گھر بنائے گی تو اس کا فلور اس گھر جیسا ہوگا کھڑکیاں اس گھر جیسی دروازے اس گھر جیسے ہاتھ سے بنائے اسکیچز کے ساتھ اور ان نے بہت سے خوبصورت گھروں کی میگزینز سے کاٹی گئی تصویریں بھی چپسا تھیں وہ اسکریپ بک چند سال پہلے اس نے پھینک دینے کے لیے بہت ساری ردی کے ساتھ نکالی تھی اور حمید نے اسے پھینکنے نہیں دی تھی اس سے وہ اسکریپ بک لے لی تھی اور اب امامہ نے اس اسکریپ بک کو یہاں دیکھا تھا حمید سکندر کے اس پینٹ ہاؤس کے ایک دراز میں اس کی مرمت کی جا چکی تھی اور وہ بہت صاف ستھری اور اس سے بہتر حالت نظر آ رہی تھی جس میں اماما نے اسے آخری بار حمین کو دیتے ہوئے دیکھا تھا تم کیا کرو گے اس کا اس نے حمین سے پوچھا تھا آپ کو ایسا ایک گھر بنا کر دوں گا اس سے وہی جواب ملا تھا جس کا اس سے پہلے ہی اندازہ تھا وہ ہمین سکندر کے سرپرائز کو بوجھنے میں ماہر تھی مجھے اب ایسے گھر کی تمنا نہیں ہے اماما نے اس سے کہا تھا ایک وقت تھا جب تھی پر اب نہیں اب مجھے بس ایک چھوٹا سا ایسا گھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں اور تمہارے بابا کے پاس وہ ہے اس لیے تم اس گھر کو بنانے میں اپنی انرجی اور وقت ضائع مت کرنا اس نے حمین کو نصیحت کی میری خواہش ہے ممی حمین نے اس سے کہا تھا یہ گھر میں نے تمہارے بابا سے مانگا تھا وہ نہیں دے سکے اور تم سے میں لوں گی نہیں میں کبھی سلار کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دیا ہے جو وہ نہیں دے سکا ہمین کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی سوچ لیں اس نے ماما کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا سوچ لیا وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑے آپ کو دنیا میں بابا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہمین نے شکایتیں اس سے کہا ہاں نہیں آتا وہ ہنسی زیادتی ہے یہ اس نے جتایا اتنا تو کر سکتی ہوں اس نے جواباً چھیڑا دادا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تو مل جاتے <laughs> وہ بھی اسے چھیڑتا رہا تھا چھیڑ آتا وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہستی چلی گئی تھی اور اب وہ اسکریپ بک کو کھولتے ہوئے اسے ورک پر ورک دیکھ رہی تھی جیسے اپنی زندگی کے ورک کردانی کرتے ہوئے اس کے پاس وہ اسکریپ بک آدھی خالی تھی اور اب وہ ساری بھر چکی تھی اس نے کچھ تجسس کے عالم میں ان صفوں سے آگے دیکھنا شروع کیا جو اس نے بھرے تھے وہاں بھی تصویریں تھیں خوبصورت گھروں کی وہ ہمین سکندر کا انتخاب تھا ایک اس کی اسی کی طرح کاٹ کاٹ کر لگائی ہوئی تصویریں مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزین سے کاٹی ہوئی تصویریں نہیں تھیں وہ کھینچی ہوئی تصویریں تھیں ہمین سکندر کے اپنے گھروں کی وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑے اشتیاق سے ان گھروں کی تصویروں کو دیکھتی جا رہی تھی وہ یقیناً خوش نصیب تھا تیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچے بغیر درجنوں گھروں کا مالک تھا اس کا ساری اولادوں میں دولت کے معاملے میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی صرف اس لیے لے رہا ہوں آپ سے کہ بابا نے ایس آئی ایف آپ کے قرض سے شروع کیا تھا اس نے ماما کو من تک بتائی تھی اور اس وقت پہلی بار ماما نے سلار سے ایس آئی ایف میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس مانگی تھی وہ ڈبو دے گا مجھے یقین ہے سلار نے اسے خبردار کیا تھا وہ اس وقت سولہ سال کا بھی نہیں تھا اور اگر سلار یہ تبصرہ کر رہا تھا تو غلط نہیں تھا جب تم ایس آئی ایف کے لیے رقم دی تھی تو پاپا نے بھی یہی کہا تھا تم نے ڈبو دی کیا اس نے سلار کو جتایا تھا تم میرا حمید سے موازنہ کر رہی ہو سلار نہ خوش ہوا تھا پہلی بار نہیں کر رہی اس نے جواباً کہا تھا کتنا وقت گزر گیا تھا گزر گیا تھا یا شاید بہہ گیا تھا زندگی بہت آگے چلی گئی تھی خواہشات نفس بہت پیچھے چلی گئی تھیں امامہ نے ہاتھ نے پکڑی اسکریپ بک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اٹھا لیا وہ اب سر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی تھی وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی اور حمین کا گھر اس کا پہلا پراؤڈ تھا پڑاؤ تھا تلار بھی چند دن کے لیے وہیں تھا اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لیے چائے بنا کر پینٹ ہاؤس کے حصے میں آ کر بیٹھی تھی جس کی چھت پہ شیشے کی تھی نیلے آسمان پر تیرتے ہلکے بادلوں اور اور اڑتے پرندوں کو وہ اس پرسکون خاموشی میں بچوں سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی اس نے اپنے اوکب سے سنی وہ سالار تھا کے کے مگ ساتھ دونوں ایک ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے طویل مدت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے سالار کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے بغیر وہ بھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا کاؤچ پر اس کے برابر بیٹھے چائے کے مگ ہاتھ میں لیے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے سلار کم گو وہ سب کچھ کہہ دینے والی سلار سنتے رہنے والا وہ دنیا جہاں کی باتیں دہرا دینے والی مگر ان کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جتنی ہوتی تھی چائے کا مگ بھرا ہوتا تو ان کی باتیں شروع ہیں اور اس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہو ہیں چائے کا وہ مگ جیسے ان کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی نرم کرم رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر گزرتی ہوئی لیکن جتنی بھی تھی تسکین بھری تھی تلار نے سامنے پڑی سکرپ بک کو سرسری نظر سے دیکھا چند لمحوں کے لیے اٹھا کر الٹا پلٹا پھر الٹا پلٹا پھر واپس رکھتے ہوئے کہا تمہارے جیسے شوق ہے تمہارے بیٹے کے وہ مسکرا دی وہ دونوں اس کے پاس پینٹ ہاؤس میں پہلی بار آئے تھے <clears throat> اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں اس سے جواباً کہا وہ دھیرے سے ہسا نہیں اب تم آ گئی ہو امریکہ تو اب ریٹائر ہو سکتا ہوں پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنا میری مجبوری تھی وہ اسے چھیڑ آتا بیس سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پر خوش ہوتی امامہ نے بے ساختہ کہا خیر بیس سال کی عمر میں بھی میرے پاس اس جملے پر تو تم کبھی خوش نہیں ہوتی اس سے ترکی ب ترکی کہا دونوں ایک وقت ہنسے یہ ویسا ہی گھر ہے جیسا ایک بار تم نے خواب میں دیکھا تھا اس جھیل کے کنارے سلار نے ایک دم آسمان کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا وہ بھی سر اٹھا کے شیشے سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی نہیں ویسا گھر نہیں ہے امامہ ایک لمحے کے بعد کہا سکندر عثمان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کے ایک گھر دیکھا تھا جو وہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی مگر اس بار وہ خواب اس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا وہ گھر ایسا نہیں تھا اس پینٹ ہاؤس کو گردن گھما کر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی وہ آسمان ایسا نہیں تھا نہ وہ پرندے ایسے تھے نہ وہ شیشہ ایسا کاؤچ پر اس کے برابر بیٹھے چائے کے دو مگ ہاتھ میں لیے وہ بولی وہ گھر دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا میں نے وہ کہہ رہی تھی اس گھر کی کوئی چیز دنیا بھر میں پھرنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آئی مجھے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ جنت میں ملے گا ہمیں وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی وہ بھی چونک کے بغیر خاموش ہی رہا تھا تم نے کچھ نہیں کہا اماما نے اس کی خاموشی کو کرے دا اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھا اور بڑبڑایا آمین وہ چپ رہی پھر ہنس پڑی اور آج بھی ویسا ہی تھا مختصر مگر اگلے کو لاجواب کر دینے والی باتیں کہہ دینے والا اگر وہ جنت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا وہ ماما سے کہہ رہا تھا تمہیں یاد ہے نا میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا ضروری نہیں لمحہ بھر کے لیے وہ چائے پینا بھولی خوابوں میں سب کچھ سچ نہیں ہوتا اس نے بھی اختیار کہا تھا آج بھی بچھڑ جانے کا خیال اسے بےکل کر گیا تھا اگر واقعی وہ جنت ہے تو کیا تم چاہتی ہو وہ خواب جھوٹا ہو وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا ایک بار پھر لاجواب کر دینے والے جملے کے ساتھ بس اتنا کہ تم وہاں پہلے انتظار میں مت کھڑے ہو دونوں اکٹھے بھی تو جا سکتے ہیں امامہ نے چائے کا مک خالی کر کے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا اس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا وہ مسکرا دیا اب بھی کہو نا اس سے کہہ رہی تھی کیا اس نے پوچھا آمین وہ ہنس پڑا آمین